کی توفیق عطا فرمائے اور مزاج میں تحمل اور برد باری کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہے مسئلہ بڑا مشکل اپنے مخالف کو دیکھ کر کے یہ بات کہہ دینا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا یہ بہت بڑی بات ہے جنہوں نے رات دن دکھ دیے ہوں راستوں میں کانٹے بچھائے ہوں وہ عورت جو ہر روز کوڑا کرکٹ مٹی اکٹھا کر کے اور ٹوکری بھر کے کوٹھے پر بیٹھ جاتی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی تھی حضرت کو دیکھ کر سر کے اوپر پھینکتی تھی آپ اپنے سر مبارک کو جھاڑ کر گزر جاتے کبھی سر اٹھا کے دیکھا نہیں یہ پھینکنے والا کون ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ وہ کوڑا کرکٹ کر دو غبار نہ پڑا تو آپ نے پتہ لگایا کہ یہ کون ہے جس کا آج وظیفہ بند ہو گیا آج وہ کوڑا پھینکنے والی کہاں گئی تو پتہ چلا کہ بیمار ہے قربان جاؤں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اس کی بچیوں نے جب حضور کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ یہ تو وہ ہے جن کے سر پر ہماری اما ہر دل کوڑا پھینکتی ہے گھر میں آج مرد بھی کوئی نہیں نہ جانے کیا بنے گی ان بچیوں نے شور بچایا امی امی امی وہ آ گئے جن کے سر پہ کوڑا پھینکتی ہو وہ بھی گھبرائی کہ نہ جانے آج کیا ہوگا مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے فرمایا مائی میں نے سنا ہے تو بیمار ہے میں تیری بیمار کرسی کے لیے آیا ہوں کوئی کام ہو دوا کا دارو کا خدمت کا مجھے بتا میں کرنے کے لیے تیار ہوں وہ سوچنے پہ مجبور ہوئی میں نے ساری عمر دشمنی کی بے عزتی کی امام الانبیاء کے ساتھ مبارک پہ مٹی اور کوڑا اور یہ میری بیمار پرسی اور تیمار داری کے لیے آئے بس کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے اب دیر نہ لگا جلدی کر کلما پڑھا ایسا نہ ہو بت اور دشمنی پہ دم نکل جائے آج میں اور آپ سبھی اس میں شامل ہیں کہاں سے یہ سنتیں لائیں ویسے تو لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے رہیں گے جب کوئی کھانے کے نمبر آئے گا نا گوشت روٹی اور کوئی چیز کھائی ہوگی بھی میٹھا لاؤ کھانا سنت ہے میٹھا بعد میں کھانے کی سنت تو یہاں ہے یہ سنت کون یاد کرے شادی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ سنت ہے سنت ادا ہونی چاہیے مطلب مطلب کی سنتیں بڑی یاد آتی ہیں ہم سب کے ابتدا اسلام کا زمانہ تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو ایک مائی بوڑھی سر پہ گٹری سامان کی ہے ہاتھ میں پانی پینے کے لیے ایک لٹیا ہے گڈوی ہے باہر نکلی اور وہ سامان اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا میرے گھر میں جادو پھیل گیا میری نو مسلمان ہو گئی میرا بیٹا مسلمان ہو گیا اس نبی کے چال میں پھنس گیا میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلاں اتحاد میں چلی ہوں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں یہ سامان مجھے دے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ کچڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی میرے گھر کا بیڑا گرک کر دیا میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا جادو پھیلا دیا نئی نئی چیزیں آ گئی پرانا دین ختم کر دیا میرے گھر کی رسوائی ہو گئی میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی ٹھکانے پہ پہنچ گئی سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر چولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی او میرے بیٹا جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں جیسے اس دین میں پھیلانے والے تھے میں بچ کر آ گئی ہوں میرا دین بچ گیا میرا ایمان بچ گیا میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو جو جو تیری کٹڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے جو تیری ساتھ آیا ہے جسے جادو کر کہتی ہو جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ میں تیرے سامنے موجود ہوں اٹھ کھڑی ہوئی حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں سادھو اللہ علا ان محمد رسول اللہ کلمہ پکار اٹھی آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے باقی لوگ سارے لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے دو مولوی اور حلال کھائے تو مولوی اور پاک دامن رہے تو مولوی سینا سے بچے تو مولوی قتل سے بچے تمہارے لیے سب کو چاہیے یہ ڈیزائن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کیونکہ جی ہم تو عوام ہیں ہمارا کیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے وزیر کے لیے پیر اور فقیر کے لیے ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے اس میں کسی کے لحاظ نہیں کہ اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں جتنے سانس لے رہے ہو جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو تیاری رکھو ہر وقت جب بلاوا ہے کہ میں بھی تیار اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا نہ تمہارا واضح لگے گا کرے گا لفنگا آدمی چمچا گیری کرے گا نکما آدمی اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا امن شاہ فلی امن شاہ فلی اکر جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ جس کا دل چاہے کپر اپناؤ خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا اور ساری دنیا اگر سارا سار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے بازار میں جاؤ جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے بس یہی بات ہے قیامت میں بازار لگے گا جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی ورنہ لال کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا پرمایا کل ابو لبل خدا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کی بدلے خرید لی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی قرآن دیا ایمان دیا دین دیا اسلام دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی محبت ملی اللہ کے پاس پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی اعلان کا طور تبل ہدا یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور قرآن کے الفاظ تو سنو خدا تمہیں نصیب کرے کس وقت خریدی فرما فما ربی تجارت فما کانو محتدی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ تو بیٹھا مرید حضور کا ہے مقتدی حضور کا ہے دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی نے چلا میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے سارے کون سبحان اللہ ایسا سمجھا کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے اللہ اللہ کیا جواب دیا ایسا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا کیا جواب دیا ہے صحابی نے تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے مسکرا دیا آج ہمارے پلے اب کیا تیاری ہے رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو وقت آیا وقت آیا آیا وقت قیامت آئی موت آیا وقت لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں اس لیے قرآن کریم للکار للکار کے کہتا ہے کل متا دنیا قلیل دنیا کو تھوڑے دنوں کا سوتا ہے سمجھ لو صبح آئی کہ نائی شام آئی کہ نائی قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبہ جات کو پورا کرنے کے لیے لاہے عمل دیا میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا صحابہ کرام دیکھ رہے تھے اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے تھے آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری کچھ نہیں کچھ نہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا یہ حالت دیکھی رہ نہ سکا صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا کھڑ گیا بی بیوی کو جا کے کہنے لگا نصب ہو گیا کمائی ہو گئی کمال ہی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے اتنا پاکہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک میں دو پتھر باندھے ہوئے بی بی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ ہم کھانا کھلائیں گے یہ دو شیر ہوں ڈیڑھ شیر ہوں یہ جاؤ ہے یہ بکری کا بچہ ہے ہم اسے ذبح کرتے ہیں بہت جلدی تیار کرتے ہیں میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کہہ آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے چونکہ کھانے کی مقدار آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی حضور کے کان کو منہ لگا کر جابر نے نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ایک ایک تو آپ اور یہ صحابی جس پیٹ پتھر باندھ رکھا ہے اور اگر آپ کے علم میں ہو ایک دو اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو میرے گھر میں دعوت ہے چلو آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے ایک تو آپ اور ایک یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے کمر سیدھی نہیں ہو سکتی اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو جابر نے تو اتنی بات کہی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے سب کی جابر کی گھر دعوت ہے سارے کا سارا لشکر چلے ساری فوج بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے اس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا کھانا تو دو تین چار آدمیوں کا مشکل بنے گا یہ بارہ ہزار سے زیادہ بڑا لشکر ہے اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا اب کیا بنے گا اگر جا پھر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے گھر والے کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا بیوی کہنے لگی کیوں میں نے تو اللہ کے بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھتے ہوئے آیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دو اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو دعوت ہے حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جا پھر کے گھر دعوت ہے سبحان اللہ کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی اگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں اب تو کلی لگانے والی تو ہیں ماچس لگانے والی جلدی پہ تیل چھڑکنے والی ہاں، تو کوئی مر گئے وہ اتنی بات کیا یا تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنڈن بنوں بازار میں پھروں دیر نہیں لگاتی آگ لگاتی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے ایک بات بتاؤ حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا ہم نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جاؤ ہے اور ایک بکری کا بچہ میں نے بتا دیا تھا پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں لانے والا جانے کھلانے والا جانے ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے آپ تشریف لے آئے کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو آپ نے اپنا لوہا مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا علماء اکرام نے لکھا ہے بارہ ہزار کا لشکر بھی کھا گیا کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی سارے کا سارا لشکر کھا گیا سارا مدینہ کھا گیا اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو بارہ ہزار آدمیوں نے کھا لیا چلو ہم بھی مانتے ہیں آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا دو کو تو کھلا کے دکھائے ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور وہ تو آپ کے لوہار مواد کی برکت ہے آپ کی دعا کی برکت ہے یہ تو میں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں موجودات کا اظہار فرمایا تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا آگے آپ لوگوں نے سنی ہوا پہنچانا اگلے دن میں ملتان شہر میں چوک بازار سے گزرتا ہوں ایک کفن والے کی دکان پہ کھڑا ہو گیا میں نے کہا یار آج کل کیا بھاؤ ہے کہنے لگا کس بات کا نے کہا کفن کا کئی قسمیں ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی دہیز ہے ہاں کئی قسم میں کئی سو روپئے کا بھی ہے سستا بھی ہے میں نے کہا وہ کس اعتبار سے کہ کپڑے کے اعتبار سے ہمارا کپڑا بھی لوگ ڈالتے ہیں کہنے لگا یہ جتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں نا یہ سب سے سستا کپڑا لے جاتے ہیں جتنے بڑے بڑے بلکہ اس نے میرے ہاتھ میں کپڑا دیا یوں ہی مٹی میری چن جائے میں بڑا خوش ہوا میں جتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں نا ان کو ایسا ہی اور پھر وہ ختم ہو گئے پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا پھر آپ نے فرمایا وہ بچے کہاں ہیں اور آپ انہوں نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں کہ جب تک ان کو لاؤ گے نہیں اس وقت تک ہم کھاؤں گے نہیں جب بچوں کو لا اور پھر وہ ختم ہو گئے پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا پھر آپ نے فرمایا وہ بچے کہاں ہیں اور آپ انہوں نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں کہ جب تک ان کو لاؤ گے نہیں اس وقت تک ہم کھاویں گے نہیں جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے وہ ہڈیے جوڑی حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے کھڑے ہوئے قرآن پھانسی دیتا ہے افسانہ بنا کر پیش کرو نا وہ بڑا جلدی مانتے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا اس واقعے سے پہلے پتا کیا ہوا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا یہ جو غزو خندق ہے جس کو غزو آزاد کہتے ہیں قرآن میں ذکر ہے اس کا ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں یعنی یوں سمجھو اب میں سورت آزاد کے تیسرے روپوں کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ ایک تو گرمی سخت تھی اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بگری کر دی وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ ہسنا نہ لینا نہ دینا بلکہ یوں لکھا نے کئی کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی اور صحابہ گھر کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے لیکن قربان جاؤں یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے اسے پڑھ کے دیکھو کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے یوں ہی لوگ بھوکے پیاس سے مر گئے نہیں اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا اتنا جذبہ تھا حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکتے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو ہم تمہیں دس ہزار روپیہ دیں گے اب ان کے پاس تو روپئے کی کمی نہیں تھی اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے بیس ہزار لے کے تو وہ دے دیتے ان کے پاس کمی نہیں تھی اور انہیں ضرورت تھی کپڑا لے لیتے کھانا لے لیتے پریشانی دور کر لیتے جنگ کا سامان بنا لیتے مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ دس ہزار روپے ہم دیتے ہیں ہمارے بہادر کی لاش دے دو حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا فرمایا اللہ وقف اللہ المؤمنین القتال فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھے کوئی ضرورت نہیں اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا اب میں لڑوں گا ان سے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا دو آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار کو کھلا دیا تو ان چیزوں سے موجزات کا ظہور ہوتا ہے اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے موجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے حضرت ابو رحرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا مجھے اتنی بھوک لگی کئی دن کا فاصلہ ہو گیا میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے ابو را کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کے آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا ابو رحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا ابو رحا کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے میرا مطلب سمجھ گئے اشارہ کیا میرے ساتھ تھا میرے پیچھے پیچھے ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا آپ اپنی دولت قدا پر تشریف لائے اپنے گھر میں تشریف لائے آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے ہڈیا آیا کہیں سے آپ کے لیے ہڈیا دیا کسی نے دودھ کا پیالہ منگوا لیا ابو ہریرا کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دور لگ گیا کام بن گیا مجھے ہی فرمائے کہ پی لے رد کے پیوں گا ابو ہریرا کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ابو ہریرا وہ جو مسجد نبوی میں ستر اسی صحابہ صفا طالب علم ہے نا جی ہم ساروں کو بلا کے لا ابو کہتے ہیں مجھے بڑی کٹکی کہ ایک دودھ کا پیالہ یہ تو میرے جو گئی تھا وہ ستر اسی کیا کریں گے یہاں کے ابو رہا کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا پر ابو رہا مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہ حضور کے گھر دعوت ہے ابو رحا کہتا ہے کہ میں اقرار بھی میں نے کرنا ہی تھا کہ جی ہاں کہوں گا پر دل میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کہیں اللہ تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ملتا اس کو کہتے آج کے دن ادھر کوئی نہ آئے وہ تو صحابہ کے نا اشاروں پہ جان دیتے تھے راستے میں جو بھی ملا دکاندار ملا ویسا ملا سب کو کہہ دیا واپسی میں جو ملا لشکر اکٹھا ہو سب بیٹھ گئے ابو رحرا رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا تک شریفہ کا پتا تھا کہ طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا آگے بچے یا نہ بچے میں تو دوڑ لگاؤں گا نہ پہلے میرا نمبر تو لگی ہی جائے گا اللہ اکبر ابو رحرا کہتے ہیں کمال ہوگے میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا میرے سے شروع ہوگا آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو رحرا کھڑا ہو کے سب کو پلا ابو رضی اللہ تعالیٰ رو کہتے میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں آنا کیسے بچے گا اللہ ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے چاہی طرف سے شروع کیا سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا رج رج کے پیا سیر ہو ہو کے پیا سارا لشکر پی کے چلا گیا اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو اب تو تو باقی اور میں باقی ابو رہا کہتے میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوچ نہیں فرمایا آپ پہلے پیے فرمایا نہیں میں نہ پیوں ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا ابو رحر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تین سانس لے کر کے اور لمبا لمبا سانس لے کر میں نے رج رج کے پیا اور پیالے میں جھانک بھی رہا تھا ابو رحرا ہے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا اور یہ الفاظ سن کر آج لکھ کر لے جاؤ ابو رحرا کہتے ہیں کہ سب کو پلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا نوش فرمایا یعنی آج ہی اتنے لوگوں کا جھوٹا کون پیتا ہے کسی افسر کو تو پلا کے دیکھنا چلو افسر تو دنیا دار ہیں کسی ماننے ہوئے پیر کو تو پہلے سارے مرید پی کر کسی پیر کو تو دیکھنا گلاس پیالنا اور مارے گا پھینک کے اپنا پیا ہوا تو وہ مریدین کو دے دے گا کہ سارے پی لو تبرک لیکن مریدوں کا جھوٹا وہ کیسے پیے گا اللہ ہوگا نہیں یہ امام الانبیاء سرکار دو جہاں شہر شاہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نرالا اخلاق ہے نرالا کردار ہے نرالی عادت ہے نرالی طبیعت اور مزاج اللہ پاک نے دیا ہے خدا کی قسم اگر حضور کی دعا نہ ہوتی آج ہم لوگ یا کتے ہوتے یا خنزیر ہوتے یا بندر بنتے ہوتے آج اس محبوب کی دعا کے صدقے میں تم انسانیت اور آدمی کے روپ میں پھرتے ورنہ خدا کا قرآن گواہ ہے شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو کتے بن گئے شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو بندر بن گئے آج کون سا گنا ہم لوگوں نے نہیں کیا ہوا جھوٹ نہیں بولتے شراب نوشی نہیں کرتے بدکاری نہیں کیا نہیں کرتے ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر سربس ہو کر کے تو مانگی مانگی او میرے پروردگار او میرے مالک بے نیاز آواز آئی جی میرے محبوب عرض کیا الہی میری امت کی شکل نہ بدلے قیامت میں حساب و کتاب ہو جائے آواز آئی ہم نے منظور کر لیا پھر تو ہم میری امت پہ یک دم قحط کا دھاپ نہ آئے بھوک کا دھاپ نہ آئے پیاس کا دھاپ نہ آئے وما کان اللہ لی عذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں ہیں میرا وعدہ رہا میں کوئی عذاب ان کو نہیں دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات رویا کرتے تھے الہی میں نہیں میرے نام لیوا جتنے ہیں میں تو سب کے لیے دعا کرتا آج اس نبی کی دعا کی قدر نہیں کرتے تو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتے نوجوانوں ہم نے کتنی جوانی ہاتھ میں ملتی دیکھی ہمیں بڑے بڑے کئی جو جوانوں کے جنازے اٹھتے دیکھے کس ہوا میں ہو وقت ہے کہ توبہ کر کے آدمی سیدھا ہو جائے اور اپنی گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے اور نماز کا پابندی سے حساب و کتاب کر کے نماز پڑھے روزے کی پابندی کرے صبح شام اللہ سے پناہ مانگے میں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات بڑے بے شمار ہیں اور امت کے افراد بھی کوئی کمی بھی نہیں ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قدر دانی کریں اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں آج کل بڑی رات ہے سویرے اٹھو کم سے کم صبح و شام ہر آدمی ایک تصویر درو شریف کی ایک تصویر استغفار کی اور ایک تصویر تیسرے کلمے کی یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے بکواس کرتے سو جاتے ہیں بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں بلا کوئی زندگی کا معاملہ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا خدا کی قسم اللہ کا دریا کرم جوش میں آئے گا تو یہ ساری چیزیں میں کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے کم سے کم ان تین تصویروں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے ایک تسبیح درو شریف کی ایک تسبیح سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ جلیق العظیم اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی محتوب علی اور ایک تسبیح درو شریف کی اللہ و مولانا محمد علی مولانا محمد مبارک مسلم علیہ جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا دس بار اللہ کی رحمت آئے گی دس گنا معاف ہوں گے دس درجے بلند ہوں گے دس خطائیں معاف کر دی جائیں گی تو کتنا بڑا اجر ہے خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مولک نہ ملے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ ہماری بستی میں ہماری ہمشیرہ لگتی تھی پرسوں انتقال کر گئی کل بچوں نے قرآن کریم پڑھا صبح میں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اس کلام کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل مرحومہ کو پہنچا دے یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما سب کی تمام برائیوں کو مٹا کر ان کی خبروں کے معاملات کو آسان فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما دو سے ہم سب پناہ مانگتے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما جس جو بیمار ہے سب کو شفا کام عطا فرما صوفی عبد الغفار کوئی بتا رہے ہیں بیمار ہے اللہ پاک شفا کام عطا فرمائے مولانا محمد صاحب کراچی والے بتلا رہے ہیں بیمار ہے اللہ پاک شفا کام عطا فرمائے یہ سلیمان اس کا پوتا بیمار ہے اللہ پاک شفا دے جو سرفراز خان بابل پور سے آ کے کہتا ہے کہ اس کی والدہ کے لیے بچوں کے لیے کربار کے لیے دعا کر اللہ پاک سب کو تندرستی سے فرمائے اکبر خان ہے وہاں بابل پور میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے دلدار صاحب ہیں کوئی ساتھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کام لاتا فرمائے جتنے بھی مریض ہیں گھروں میں ہوں اسپتالوں میں ہوں دور ہوں نزدیک ہوں ہمیں انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو یا اللہ سب کو شفا عطا فرما حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے پرانے میرے خدمت گزاروں میں سے ہیں اللہ پاک شفا کام رادا فرما اور جتنے بھی دور کے نزدیک کے ہمارے خدمت گزار ہیں دوست ہیں احباب ہیں اس مسجد کے خدمت گزار مدرسے کے خدمت گزار اللہ پاک سب کے مال و جان برکت عطا فرما اور اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچا اور اس میں امداد اور تعاون کرنے والوں کو اللہ پاک لاکھوں گنا برکت عطا فرمائے بنانے والوں کو یا اللہ بنا دے اس کا انتظام کرنے والوں کو جنت میں انتظام فرما یا اللہ ہم سب کی خبروں کو روشن فرما یا اللہ ہم سب کو راستہ پل سراد کا آسان فرما یا اللہ قبر کی تباہی سے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کو دین اور اسلام کا فکر کرنے والا بنا یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما سارے ملک پہ اپنا کرم اور فضل فرما ساری امت کی بخشش فرما ربنا ربرنا عذاب النار یہ محمد یاسین ہے سبزی والا یہ بھی اس کے بھی گلے میں تکلیف ہے کہتا تھا اللہ شفا کاملہ دے کاروبار برکت عطا فرما جتنے بھی آپ لوگ یا مرد عورتیں تشریف لائے ہوئے ہیں سردی میں یا اللہ سب کی چھولیاں بھر دے سب کی مرادوں کو پورا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما سب کو صحت و تندرستی کا فرما جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ سب کی عزت آبرو جان مال ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ شیطان کے شر سے بچا ظالم کے ظلم سے بچا حاصل اور فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد اجمعین وضم پروردگار عالم نے دین کی جڑ جو چیز تھی بنیاد اور اصول بنی دین کی وہ دو چیزوں سے عبارت ہے دین اور اسلام اور ایمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے دین کی بنیاد دین کی جڑ دین کی اثاث ایمان کی اصول کی تمام چیزوں کی بنیاد اور دیکھ اور جڑ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک اللہ کا قرآن کریم ہے اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتنی بات تو بڑی آسان ہے سمجھ میں آ گئی خدا کا قرآن سمجھ میں آ گیا نبی کا فرمان سمجھ میں آ گیا دین کی جڑ اور بنیاد یہ چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں اور اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی نے یوں فرمایا تھا نہ جبریل کو تم نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے دیدار کیا نہ ہم نے زیارت کی ہمارے سامنے قرآن نہیں اترا ہمارے سامنے نبی نے حکم کوئی نہیں فرمایا اس لیے کہ نہ ہم تھے نہ ہمارے باپ دادا تھے ہم میں سے کوئی تھا ہی نہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن اور یہ نبی کا فرمان جو اسلام کی بنیاد ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں پہنچائی کس نے بادشاہوں نے نہیں وزیروں نے نہیں سفیروں نے نہیں امیروں نے نہیں دولت مندوں نے نہیں قانون دانوں نے نہیں ججوں نے نہیں بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے پہنچایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت میں سے کوئی صحابی خود نہیں بنا بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا نبی کا صحابی خود کوئی بھی نہیں بنا کوئی صحابیات میں سے کوئی صحابہ کرام میں سے از خود نہیں بنا اپنے نبی کے لیے معاون مددگار جانثار وفادار اچھے چن کر کے یار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیے گویا صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ٹھہرے صحابہ کرام قرآن کی بنیاد ٹھہرے انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سیکھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سیکھی حضور کے اقوال دیکھے اعمال دیکھے افعال دیکھے ان کو نقل کر دیا آج اس امت کو اسلام ملا تو صحابہ کرام کی وجہ سے کلمہ ملا صحابہ کرام کی وجہ سے نماز زیادہ ملی صحابہ کرام کے واسطے سے پانچ وقتوں کی اذان ملی تحجد ملی اشراک ملی زکات ملی رمضان کے روزے ملے نکاح ملا نیند کی نماز ملی یعنی تمام کا تمام اسلام صحابہ کرام کے واسطے سے ملا اب اگر ہم میں سے کوئی صحابہ کرام کا اعتبار نہیں کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اعتبار نہیں کرتا اس کا کلمہ صحیح نہیں اس کا قرآن صحیح نہیں اس کا رمضان صحیح نہیں اس کا نکاح صحیح نہیں اس کی شادی صحیح نہیں اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں اس لیے صحابہ کرام پہ لازمی یقین کرنا پڑے گا پھر صحابہ کرام میں سے عجب انداز کے لوگ اللہ پاک نے بنائے وہ جانسار بھی تھے وہ وفادار بھی تھے وہ سچے عاشق بھی تھے ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کے رہنے والا جٹ آدمی ہے دیہات کا باشندہ عربی ہے حضور کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا سونے کی مندری پہن کر آ گیا آپ نے یوں سمجھ کر دیہات کا باشندہ ہے غریب کو مسئلے کا پتہ نہیں غریب کو میرے حکموں کا پتہ نہیں چلا ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے سولہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے انگوٹھی پڑی ہے سونے کی جان کرنا صحابہ اکرام کافی سارے دیکھ رہے تھے قریب آئے اور فرمانے لگے کہ اٹھا لے بیٹی کو دے دینا پہننا جائید ہے بیوی کو دے دینا بہن کو دے دینا گھر میں دے دینا عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے اٹھا لے بیچ کر پیسے بنا لے کپڑا خرید لے اور کھانے پینے کا سامان لے لینا یہ انگوٹھی اپنی اٹھا لے آخر دو چار ماستے کی ہوگی کسی نہ کسی وزن کی بھی ہوگی اور غربت کا زمانہ ہے ضرورت کا زمانہ ہے تمام صحابہ کہتے ہیں اٹھا لے پر وہ نوجوان کہنے لگا قیامت آ سکتی ہے میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا کیوں کہتا ہے جس جی سونے کو میرے آقا نے پھینک دیا میں اٹھا لوں میری غلامی کس کام کی چاہے میں پہننے کے لیے نہ اٹھاؤں چاہے میں استعمال کرنے کے لیے نہ اٹھاؤں آخر میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھاؤں تو پھر میری غلامی کس بات ہے حالانکہ مسئلے کی بات تھی صاحب کرام نے مشورہ صحیح دیا بات صحیح بتا دی جو اس کے لیے اچھی تھی کام کی بات تھی کہ اس کو بیچ سکتے ہو خرید سکتے ہو عورتوں کو پہنا سکتے ہو اور کچھ زیور بنوا سکتے ہو پیسے بنا سکتے ہو کھانے پینے کا ساز و سامان خرید سکتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہنے لگا میں تو اس اٹھانا تو درکنار رہا آپ سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں یہی وجہ جو لوگ آشک ہوا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں سیدھا سیدھا انہیں کو کہتا جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں کی مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں لبوں پہ نعرے نہیں لگاتے پھرتے شور نہیں مچاتے پھرتے ہنگامہ نہیں کرتے پھرتے لیکن دل جلے ہوئے رہتے ہیں محبت کی آگ میں جل جل کر کے دل ختم ہو جاتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا یہ تو نبی کا عشق ہے اگر ایک آدمی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ بھی بولا ہو جاتا ہے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مجنو آگے سے نکل گیا کوئی صوفی آدمی تھا نیت توڑ کے پکڑ لیا کہ میرے آگے سے کیوں نکلا میرے آگے سے کیوں گزرا مجنو کہنے لگا تیری نماز ہی نہیں ہوئی دوبارہ جا کے پڑھ وہ کہنے لگا نکلا تو نماز میری نہیں ہوئی کیوں نہیں میری نماز ہوئی آگے سے تو تو گزرا میرے سے میری نماز کے آگے سے گزرا تو ہے نماز میری نہیں ہوئی کہنے لگا ہاں ہاں ایک بندے کے عشق میں مجھے تو نظر نہیں آیا اور تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا مجھے دیکھ لیا تیری کیسی نماز ہے کیسی بندگی کر رہا تھا کہ تجھے میں نظر آ گیا دوبارہ پڑھ جا کے اس کو کہتا ہے کہ سر بس ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں سر بس مگر عزم میں پختگی نہیں قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں